اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا تخت مشق نہ بنائیے اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل